عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ کے رہتے ہیں وہ توصیف و سنا شہ ابرار میں ہر لحظہ گھر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلام ہوتے ہو اسرار کے رہتے ہیں وہ توسی و سنائے شگے ابرار میں ہر ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلام ہو پہ وہ وسدار کے رہتے ہیں وہ تو صرف سنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ کو بربار ورنہ وہ سید آنی نصبی ہاں وہی امی لبی آشمی یو متدبی یو ربی یو قدشی یو مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار نبو سنگ نسبی آب بھی امی لقبی کاشمیوں تبی مبی او قدی یو مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و گرم و منور و مجلا و مصفا در مس جو نظر آئے کہیں جلوائے رویش شہ ابرار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و گرم و منور و مجلا و مصفا در آج جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سونگ لو خوشبو کے سو محمد وہ سیاہ گلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشا یہ سنو دی یہ چمبیلی یہ گلو لانا چمپا کا نکھار سونگ لوں کچھ کے سونے محمد مسیا ظلم نہیں جس کے مقابلے یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گلے لالا چمپا کا نکھار جس کی نصیحت پہ ہے قربان بلو گو سمن نا پائے آہو ہوئے پتن باد چمن بور چمن ناد چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن دا جس کی نقل پہ ہے قربان بر گو سمن ناپائے پائے ہوئے پتن باد چمن بور چمن ناد چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن چمندا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ایک شہن شاہ نے بخشے جو سمر کند بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سنگیت عالی تیری ناموس تیری عظمت پر ایک شہن نے بخشے جو سمر سمرپن بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید تیری ناموس تیری مت پر اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گاہے عشق سے ہر کوچا بازار میں سر اپنا ہتھیلی دلی لیے ہردے کرنے کو نثار اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آپ کے ذکر میں ہے نم سرا سارے خدا خان ادب نم نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت قرقاس قلم باد سبا موجے نسی آپ کے ذکر میں گئے نب سرا سارے ادا پان عرب نبم نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت قرقاس کاس قلم باد سبا موجے نصیب دہنے بلبل شیری لہنے عمری یتوں شب محتاب مہتاب ستارے ملکوں کو جنا رو جنا نوا او میں درودوں کا دہنے بلبل شیری لہنے عمری یتوں شب محتاب ستارے ملکوں کو ہور جنا جن کی نوا میں درو کا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ور لگا لگ رنگ کی آیا توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تزمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان برپانا لگ دکھ رتی سکھ آیا توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توسی میں تبدیل میں ہر عہد کی شامل ہے زبان لب حسان و رما و لبے پات مزہ علی آبی بیمار حسیری دہن ار پیو جامی لب سختی و اور سب سر لب حسان و وبا آب لبے بات مزہ علی آبی بیمار حسیری دہن ار پیو جامی لب سختی و رضا سب سر عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے موا جل ہو کے و بلوچی ہو کے پنجابی سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبا اس سے نہیں کوئی سروکار جمائے عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر ہار کو پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے سمانے کو محبت کا شکار جمائے عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر ہار کو وہ پھول بنا لیتا دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے سمجھنے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پنجاب کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ہے سینما یہ مہاجر کی ہے سب اور یہ پنجاب کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ہے سینما حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روزہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار ہر میں کعبہ میں عرفات کے میدان یا روزہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اے یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق کے سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یہ جذبات زبانوں پنم فکر و خیال اے ادیب اب جگی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق کے سنا ہی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جلبہ تو زبانوں قلموں فکروں روپیا ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ عبادت کا سلیقہ ہے یہ یتا کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ عبادت کا سلیقہ ہے یہ یتا کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب ابکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ دوسی وہ سنائے شگے ابرار میں ہر لہذا کو ہر بار ورنہ وہ سید دیا نسبی ن ہاں وہی آگو بھی امی نبی آشمیوں متنبیوں اربی یو ارشٹی مدنی عربیوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہ گار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیج پہ